ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے اور مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی لیکن جو ان مصائب خمسہ پر صبر کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے وبشر بشر صابرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کون ہوتے ہیں صابر رونے دھونے والے شور مچانے والے کپڑے پھاڑنے والے نوخہ کرنے والے نہیں بلکہ صابر کون ہے وہ بش شرابرین اذا اصابتهم مصیبہ صابر تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو بے شک اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے یعنی یہ مصیبت ان کو ان کے دین سے دور نہیں کرتی ان کو اللہ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ہر مشکل پہ یہ صبر کرتے کرتے اللہ کی طرف پلٹ جانے کا اقرار کرنے لگتے ہیں یہاں لفظ اصحابت آیا ہے سوات واو با اس کا روٹ ہے سوپ کہتے ہیں نشانے پہ لگنے کو عربی میں جب کبھی کوئی طالب علم سبق سناتا ہے اور وہ ٹھیک مسئلہ بتا دے تو استاد کہتا ہے اصابت یعنی یہ صحیح بات کو پہنچ گیا اس کو صحیح بات پتہ چل گئی تو کہا کہ یہ ٹھیک بات پہ پہنچ گیا اور اسی طرح مصیبت کا لفظ بھی اسی سے ہے مصیبت کیا ہے کہ مصیب کہتے ہیں پہنچنے والے کو مصیبت کیا ہے کہ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچتی ہے ہمارے ہاں ایک بڑا غیر اسلامی جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کی آتی ہوئی مجھے آ گئی یا بعض کہتے ہیں میری آئی تجھے آ جائے بعض مائیں بچوں کو دعائیں بھی دے رہی ہوتی ہیں کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے تو آپ کی یہ ساری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ مصیبت کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں لگنا ہے جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے نا اس طرح مصیبت ٹھیک اسی پہ پہ جاتی جاتی ہے ہے جس آنی چاہیے کیوں اس کی کئی وجوہات ہے جو آگے ہم پڑھیں گے لیکن عام بات چاہیے کہ مصیبت کا بما کسبت ایدیکم تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے تو لہٰذا مصیبت ٹھیک آتی ہے اپنی جگہ پہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ماں اسابقہ جو تجھے پہنچنا تھا وہ چوک نہیں سکتا اور جو تجھے نہیں ملنا تھا وہ تجھے مل نہیں سکتا کیونکہ صحیفے خشک ہو گئے اور قلم رکھ دیے گئے اور دیکھا جائے تو اسی کا نام تقدیر ہے ہماری قسمت کیا ہے جو ہمارے ہاں ہونا تھا وہ ہو گیا پیچھے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کسئی جب منسما کاف تو تشبیح کا تھا سیب بارش کے لیے لفظ آیا تھا تو سیب بارش بھی جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے نا وہیں پہنچتی ہے اس لیے اس کو سیب کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو مصیبت جس پہ آتی ہے اسی پہ آنی تھی اسی کو پہنچے گی اور مصیبت کے وقت میں بندے کو کہنا کیا ہے للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم تو بس اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی جانے سے پہلے اپنے وہاں پہنچنے کا احساس انسان کو ہو جائے یہی ہے اصل میں راجعون کہ اللہ زندگی بھر ہم تیرے ہی تھے تیرے ہی مشن پہ لگے رہے تیرے ہی راستے میں جو مشکلات آتی رہی اس کو برداشت کرتے رہے کرتے رہے اور اب حقیقت میں تیرے پاس پہنچیں گے ایسے لوگوں کو کیا ملے گا ربہم و رحمہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ملیں گی اللہ کی عنایتیں رحمتیں ہوں گی ان کے اوپر اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اب ان تین آیات میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو کس کس طریقے سے آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ فرما دیے ولا ون یہ جو لام ہے نا واؤ کے بعد یہ تاکید کا ہے شیورلی ہوگا جتنی مرضی تمہیں دعائیں مل جائیں تمہاری مائیں تمہیں لپیٹ لپیٹ کے رکھیں تم بیمار نہ ہو تمہیں اچھے کھانے کھانے کو دیے جائیں کہ تمہاری صحت اچھی رہے لیکن تمہیں مشکلیں آئیں گی تم شیورٹیز کروا لو تم اپنے آپ کو انشور کروا لو تم اپنے آپ کو پورے کا پورا پھولوں کے کسی پھولوں کی جگہ پہ رکھ لو کانٹے چبھیں گے یہ زندگی ایک امتحان ہے ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے اور آزمائش کے لیے انسان کے اوپر مختلف قسم کے امتحان ڈال ڈال کر دیکھا جاتا ہے کوئی ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کچھ مشکل نہ آئے یہ زندگی کا حصہ ہے جیسے پسینہ آتا ہے نا گرمی میں سردی میں جسم کانپتا ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ حاجت ہوتی ہے جسم سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ دنیا پھولوں کی سیچ نہیں یہاں مشکلات آئیں گی والا نہ اور شدت کہہ کہ ہم آسمائیں گے پتہ کیا چلا کہ انسان کو زندگی میں کسی کے بھی سبب کی وجہ سے مشکل آئے کسی کی بات سے اس کا دل دکھے کسی کے رویے سے اس کا دل جلے کسی کی غلطی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن یہ سب کچھ پیچھے سے کہاں ہے نبلوا اصل ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں انسانوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں لیکن ان کو توفیق کون دیتا ہے اور کون سی ذات ہے جو ہاتھ پکڑ سکتی ہے لوگوں کا کہ خبردار اگر تم نے اس انسان کو کچھ کہا لیکن وہ نہیں پکڑتی وہ اللہ کی ذات ہے تو لہٰذا کبھی کوئی مشکل آئے تو اس بندے پہ گرجنے اور برسنے اور جلنے اور کڑنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں میرے پہ کیوں آئی اللہ نے اس کو کیوں نہیں روکا میں نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دی چاہے قومی سطح پہ یہ مشکلات آئیں حکمرانوں کی طرف سے مظالم ہوں بڑی طاقتوں کے ظلم ہوں مسلمانوں کو تہ تیخ کیا جائے ہر جگہ پیچھے آزمائش یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی انفرادی طور پہ کوئی معاملہ آئے گھریلو سطح پہ آئے خاندانی ہو سسرالی معاملہ ہو رشتہ داریوں کے تعلقات ہوں ہر جگہ یہ آزمائش اللہ کے حکم سے آتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ولا نہ بلو ون ہم البتہ ضرور تم کو آزمائیں گے اور بلا کا لفظ اردو میں تو بڑا برا ہے لیکن عربی زبان میں بلا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے آزمائشیں آتی ہیں نا جو ہم پہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں بلال حسنہ اچھی آزمائشیں وہ کیسے نعمتیں دے کے آزمایا جاتا ہے خوب راحت کے سامان کر دیے جاتے ہیں عیش و عشرت ہو جاتی ہے اولاد مل جاتی ہے مالا مل جاتا ہے لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے کیا کہ ہم اس نعمت کو پا کر کرتے کیا ہیں اس نعمت کا استعمال کیسا کرتے ہیں اور نعمت دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارا ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے آپ اگر ایک پرچے میں پاس ہو گئے تو دوسرے میں بھی پاس ہونا لازمی ہے ہمارا مال دولت ہر چیز آزمائش ہے اور یہ آزمائش بڑی شدید ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کو اکثر لوگ آزمائش سمجھتے نہیں ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں پہ بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے دس لوگ اس کے لیے دعا بھی کریں گے خود بھی بیماریوں میں رجوع اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے لیکن کسی کو صحت میں دیکھ کر کبھی کوئی کم ہی سمجھتا ہے کہ یہ بڑی آزمائش میں ہے خود بھی رونت کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کو دوسروں کی دعائیں بھی نہیں لگ رہی ہوتی تو لہٰذا آزمائش خیر کے ساتھ بھی آتی ہے اسی کا تذکرہ سورہ ملک کی پہلی آیتوں میں بھی ہے کہ الزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و اگر اس نے سے اصول کو اپنی زندگی میں لکھ لیں کہ جہاں کوئی نعمت ملے تو فوراً اپنا محاسبہ کریں کہ میں اس نعمت کا کیا استعمال کرتی ہوں مثلا اس وقت ہمیں علم کی نعمت مل رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ آزمائش نہیں ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمیں علم سیکھنے کا ایک موقع ملا یہ موقع ایک آزمائش ہے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں عذر بہانے تراشتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دور بہت ہے یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں رہا اور مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس وقت لگتا ہے کہ جب ایک بندہ اس بات کی کمٹمنٹ کرتا ہے نا کہ اب میں نے اپنا وقت اللہ کو دینا ہے چاہے وہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ اپنا وقت اللہ کو دیتے ہیں اگر آپ ایسی کوئی نیت اور کمٹمنٹ کر چکے ہیں نا تو تیار رہیں بہت بڑی آفر آپ کی طرف آنے والی ہے ہو سکتا ہے ایک سال سے آپ کو اس جاب کا انتظار ہو جو آپ کو ابھی آفر آ جائے گی اب پریشان ہوں گے بہت سارے لوگ خیر والی آزمائش اور جو ہوتی ہے نا اس میں پھسل جاتے ہیں مسلطوں کے نام پہ کیا کریں یہ ہے پھر کر لیں گے ہوگا اور وہ ہوگا اور اس طرح وہی نعمتیں جو اللہ کی ملتی ہیں ہمیں وہ آزمائش بن جاتی ہیں اولاد کی امید لگ جاتی ہے بس یہ امید لگنا ہی اللہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے کافی ہے اللہ نے بچہ دیا اللہ کی نعمت ہے آزمائش بن گئی اللہ نے کوئی اور ہمیں بڑی نعمت دی چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں چلے گئے ازمائش آ گئی یعنی ہر نعمت کو پاتے وقت اگر ہم آج سے اپنا جائزہ لیں مسکرائیں گے آپ کہ اللہ میں تو اس ازمائش میں انشاءاللہ پوری اتروں گی پھر چیزیں چھوڑیں رکھیں جہاں مرضی جائیں نہیں مجھے اپنا کام کرنا ہے یہ آزمائش بہت مشکل ہے اس کے بعد یہ تھی پہلی آزمائش ازمائش حسنا حسنات کے حسنات سے نیکیاں نہیں ہے یعنی اچھے حالات کے ساتھ آزمانا اب چلیے دوسری آزمائش پہ جو ہوتی ہے بری آزمائش اس آیت میں اس کا تذکرہ اب دیکھیں پانچ چیزوں کا تذکرہ آپ کہہ سکتے ہیں مصائب ہمسا یہ ہیں وہ عموماً پانچ قسم کی آزمائشیں جو برائی کے ساتھ یا مشکلات کے ساتھ ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہیں فرمایا بیشیم کچھ حد تک پورا نہیں لیکن تھوڑا سا ضرور ہوگا لازمن ہم تم کو آزمائیں گے کچھ حد تک من الخوف خوف کے ساتھ خوف کے ساتھ آزمائش کیسے ہے اگر آپ مدینہ کے اس ماحول میں اس آیتوں کو سنیں کہ جہاں نازل ہو رہی تھی تو اتنا خوف ہو چکا تھا مکہ والوں کی طرف سے حملوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کہا کہ کوئی آپ میں سے ایسا ہو کہ آج کی رات میرے گھر کا پہرا دے اور میں تھوڑا آرام سے سو سکوں رات کو بھی لوگوں کو ہتھیاروں کی آوازیں آتی تھی تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اتنا خوف تھا ان کا راستہ چھوڑ بھی دیا تھا پھر بھی غم میں بھرے ہوئے تھے کہ آخر یہ بچ کے نکل کیوں گئے اتنا خوف تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہر سال جنگ بدر کی جنگ اوہد کی جنگ بنو نذیر اور اس طرح اگلی جنگیں چلتی گئیں اس طرح کے خوف تھے آج کے دور میں اس کو دیکھے تو خوف کی بہت ساری قسمیں مجھے تو لگتا ہے آج انسانیت بہت خوف زدہ ہے چھوٹے چھوٹے جرم سے ڈرتے ہیں وائرسز سے ڈرتے ہیں بیکٹیریا سے ڈرتے ہیں بیماریوں سے ڈرتے ہیں جنگوں کا خطرہ ہمارے سروں پہ ہر وقت مسلط ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو خوف کے اندر ٹیررزم کیا ہے ڈپریشن کیا ہے یہ خوف ہے خوف عموماً دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حقیقی خوف ریل میں کوئی خوف مسلط ہے آپ کے سر پہ اور ایک ہوتا ہے وہمی خوف بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اندھیرے سے ڈرتے ہیں سائے دکھتے ہیں ان کو خام وہمات کا شکار ہو جاتے ہیں تو جب بھی کبھی کسی چیز کا کوئی خوف آئے تو بس سمجھ لیں کہ یہ آزمائش ہے اور خوف کی ایک بڑی معروف قسم ہے جس کو پیئر پریشر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے باتوں کا ڈر خاندان چھوڑ دے گا کیا یہ خوف ہے ہماری زندگیوں میں آج جتنا ہے نا اس کو کچھ گریڈ دے دیں اپنے پاس قرآن پاک کے پارے پڑھتے پڑھتے آگے جائیں گے نا تو سب سے بڑی تبدیلی جو آپ کو اپنے اندر دکھے گی نا آپ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو گئے ہم تو پہنتے بھی وہ ہیں جو لوگوں کو پسند آئے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کرس لے کر بھی رسمیں پوری کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ غلامی ہے اس پھندے میں انسان اتنا پھنس جاتا ہے کہ اللہ کا خوف تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے نا لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے تو لہٰذا کبھی کسی کا خوف آئے تو اس کو اللہ کے خوف پہ تاری نہیں کرنا وہ ذات زیادہ بڑی ہے ول جو اور جو کس کو کہتے ہیں یہ بھوک کا ایک درجہ ہے مختلف درجے ہوتے ہیں مخمسہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے لیکن جو کہتے ہیں پیٹ کا خالی ہونا کھانے کی چاہت کے ساتھ یعنی پیٹ تو ویسے بھی خالی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے لیکن جو کی کیفیت کیا ہے کہ جس میں کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بھوک ہے اس کی عموماً تین مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں پہلی بات ہے کہ قحط پڑ گیا کھانے کی چیزیں ہی نہیں ہیں خشک سالی ہے بارشیں نہیں ہو رہی اشیاء ضرورت مہنگی ہو گئیں ٹھیک ہے دوسری اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ چیزیں تو بہت ہیں آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ایسا بھی ہوتا ہے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے جاب لیس ہیں آپ آپ کے پاس کمائی نہیں ہے دونوں صورتوں میں آپ بھوکے ہیں ایک تیسری بھی صورت ہوتی ہے چیزیں بھی بہت ہیں پیسے بھی موجود ہیں کھا نہیں سکتے بیمار ہے اور آج کے دور میں انسانیت اس بھوک کا زیادہ شکار ہے جتنی نعمتیں زیادہ آتی ہیں اتنی پابندیاں ڈاکٹروں کی طرف سے زیادہ لگ جاتی ہیں نمک نہ کھائیں میٹھا نہ کھائیں آئل نہ کھائیں یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں اور انسان جتنی محنت کر کے بھوک پیاس برداشت کر کے جب خوب مال کما لیتا ہے نا کہ اب میں عیش سے دن بزر کروں گا میرا بڑھاپا اچھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہی پابندیاں لگنے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہوگا ولجو اور یہاں اگر بھوک کو دیکھ لے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی جو بھوک تھی نا وہ علم کے راستے کی بھوک تھی ان کو اللہ کے دین کے لیے اس طرح اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا پڑتا تھا کہ بھوکے رہتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بھوک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں علم کی محفل صرف اس لیے نہیں چھوڑتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے محروم نہ رہ جاؤں بعد میں دوسروں سے سنوں گا لیکن وہ بات نہیں بنے گی اور بھوکا رہتا بھوکا رہتا حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتا لوگ سمجھتے تھے کہ ابو حریرا کو مرگی کا دورہ پڑ گیا لیکن میں نکاہت کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا چاہیے آگے آئے گا صورت بکرا کے آخر میں اس قسم کے لوگوں کا بھی تذکرہ کہ اللہ زین اخ سروفی فی سبیر اللہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں باندھ لیے جاتے ہیں یعنی کوئی زنجیروں سے نہیں بندے ہوتے محبت کی زنجیریں ہوتی ہیں ان کو اللہ کا کام اتنا پیارا ہوتا ہے ان کو اپنے پیٹ کے تقاضے بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے ہی رہ لیں گے کھا لیں گے جو ہے کام ہو جائے کام ہو جائے اور جب لوگوں کے تقاضے پیٹ کے بھر جاتے ہیں نا تو وہ اللہ کے دین کے نہیں رہتے یہ یاد رکھیے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اللہ کا دین نہیں چلتا یہ دین جو آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے نا تو یہ پیٹ پہ ایک ایک نہیں دو دو پتھر باندھنے والوں کی وجہ سے پہنچا ہے غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی کے پیٹ پہ دو پتھر تھے صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا اگر وہ اتنی محنتیں نہ کرتے تو آج اسلام کا نام بھی نہ ہوتا یہ ان کی وجہ سے اللہ نے کام کیا اسی لیے آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ مطلوب ہیں جو کھانے پینے کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کے کام کریں یہ نہیں مطلب کہ وہ ہر وقت بھوکے رہتے ہیں دیکھیے لفظ شروع میں بشئی من آیا ہے اور یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے سم آف یعنی کبھی تو تم بھی بھوکے رہ کے دیکھو دنیا میں آپ دیکھیے جو لوگ بہت بھی کماتے ہیں وہ سارا دن بھی بھوکے رہتے ہیں کسٹمر آتے رہے سارا بیوی نے صبح کھانا ساتھ دیا شام کو واپس آ گیا کیا ہوا جی سارا دن وقت ہی نہیں ملا بھائی کیا مسئلہ تھا آپ بند کرتے نہیں تمہیں نہیں پتا اتنے پیسے تھے اتنی بڑی پارٹی تھی تاجروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کماتے کماتے کماتے سارا دن بھوکے پیاسے آتے اور آ کے اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ویسے ہی سو جائیں گے کہ اب کھایا نہیں جا رہا بعض لوگ نائٹ ڈیوٹیز کر کے آتے ہیں بھوک پیاس سہتے ہیں نیند سہتے ہیں اس لیے کہ ڈالرس مل رہے ہیں اس لیے کہ کرونس مل رہے ہیں لیکن جو بندہ اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس اور اپنی نیند کو چھوڑے گا کل کچھ تو پیش کرے گا کہ اللہ اس آزمائش میں ہمیں پاس کر دے کامیاب کر دے اس لیے یہ بھوک تو آئے گی اور اس بھوک کا انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کوئی ایک دن ہم بھی تو بھوکے رہیں اللہ کے دین کے کام کے لیے پھر فرمایا ہوا نقص من الاموال مالوں کی کمی اللہ مالوں کو کم کر دے گا چوری ہو جائے گی خسارہ ہو جائے گا تجارت کم ہو گئی اور آپ دیکھیے کہ اموال کا لفظ یہاں جمع میں استعمال ہوا ہے اس کی واحد مال ہوتا ہے مال کا لفظ میل سے ہے مال یا میل و میلن کہتے ہیں جس چیز کی طرف انسان کا رجحان ہو اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں میلان آپ کا میلان ہے اس طرف سنا وہ یہ لفظ میلان تباہ کے لیے وہ یہی لفظ ہے تو مال کو مال کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی طرف بندے کا دل کھچتا ہے اور یہ عموماً مال کی صورت میں ہوتا ہے روپے پیسے ڈالر پاؤنڈز اور ریال اور جو بھی دوسری کرنسیز ہے اس صورت میں اسی طرح جانوروں کو بھی مال کہتے ہیں آپ لوگوں نے دیہاتی لوگوں سے ایک لفظ سنا ہوگا مال ڈنگر مال کو باہر نکالنا تو یہ بھی اس سے متعلق ہے یعنی جانور مر گئے کوئی وبا آئی اور جانور مر گئے اسی طرح ہر وہ چیز جو بندے کے ایسٹس ہیں اکانومی ڈوب گئی آپ نے پلاٹ لیا تھا کہ چلو خوب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے پتہ چلا اصل سے بھی کم ہو گیا یہ ہوتا ہی رہے گا اس دنیا میں یہ سب کچھ ہونا ہے انفس اور نفسوں میں کمی کیسے بیماریاں آ جائیں گی موت ہو جائے گی انسان کا اپنا نفس مرے گا اپنے آپ کو آپ دیکھیے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کا معاملہ بگڑتا ہی رہتا ہے نا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انفس کا لفظ جہاں نفس کے لیے آیا ہے یہ دل کے لیے بھی آتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ ہوگا آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمتوں سے دنیا میں جتنے اسباب موجود ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے جتنی ایڈٹ قسم کی فوڈز موجود ہیں پروٹین ایڈٹ کیلشیم ایڈٹ اور اب تو اس سے بھی بڑھ گئے آرگینک مجھے نہیں پتا یہاں یہ لفظ آتا ہے کہ نہیں امریکہ میں کورس ادھر سارے ہی نارتھ امریکہ کینیڈا کی طرح آرگینک فوڈ کا بہت رواج ہے ایک آلو آپ باہر سے لے لیتے ہیں ایک ڈالر کا کلو ہو سکتا ہے مثال دے رہی ہیں آپ کو اور آرگینک شاپ پہ وہ چار پانچ ڈالر کا ایک کلو ہوگا وجہ کہہ کہ یہ آرگینک ہے ہم نے نہیں اس کو چھیڑا اچھا اس کو آپ کسی دیہات میں جا کے کھیت سے نکال کے کھا لیں گے نا تو وہ وہی چیز ہے جس کو آرگینک کہہ کے بیچتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے نہیں ہاتھ لگایا اور انسانوں کے ہاتھ ایسے ہیں کہ چیزوں کی اصل تاثیر ہی بدل جاتی ہے آپ دودھ میں کیلشیم اور ڈالیں گے تو آپ کہہ لیں دودھ اچھا ہو جائے گا اس میں فیٹ ڈالیں گے تو اچھی ہو جائے گی فطرت نے جو چیزیں دی ہیں وہ اچھی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بیماریاں کیوں نہیں جان چھوڑتی انسانوں کی آج کے دور کی آزمائش تو انفس کی بہت ہی زیادہ ہے ایک چیز جو ہمیں اللہ کے دین کی طرف فوکس نہیں رہنے دیتی وہ ہماری صحت ہے وجہ کیا ہے ڈاکٹر کا اپائنمنٹ اب چیک اپ ہونے ہیں اب دوائیاں کھانی ہے اب کھاتے ہیں تو نیند آتی ہے اب نشہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن یاد رکھیے کہ خوراکیں کھانے سے صحت نہیں آتی بیماریوں سے دوائیوں کے اور چیک اپ سے اور اپنے آپ کو ہر وقت ٹیسٹوں میں رکھیں اس سے صحت نہیں آتی صحت آتی ہے اللہ کے حکم سے جو بندہ اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو بھی محفوظ کر دیتا ہے آپ کبھی اپنے بزرگوں کی کہانیاں پڑھیں یا سنیں جا کے اپنے ماں باپ سے نہ کبھی انہوں نے دوا کھائی نہ کبھی وہ ڈاکٹروں پہ گئے گھر میں ہی ٹونے ٹوٹکے کر لیتے تھے اور یقین کریں ہم سے اچھی صحتیں تھیں آج بھی کوئی آپ کے خاندان میں ستر اسی سال کا بزرگ ہو اس کو جا کے اور اپنے گھر کے سات آٹھ سال کے بچے کی صحت کا تقابل کریں دونوں کو کو چلیں وہ بھاگ کے آگے چلے جائیں گے اور آپ کا سات آٹھ سال کا ماشاءاللہ موٹا بچہ جس کو آپ نے چاکلیٹیں اور دودھ اور دہی کھلا کھلا کے خوب موٹا رکھا ہوا ہے وہ چند قدم نہیں چل سکتا ماں اس کا بیگ اٹھا کے چلتی ہے فرق کیا ہوا پہلے خوراک خالص تھی سادہ تھی اور واکنگ تھی تھی صحت اب کیا ہوا خوراک تو خوب انرجیٹک ہو گئی اور صحت نہیں مطلب ایکسرسائز نہیں رہی گاڑی سے نکلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ کیفیت ہو گئی تو کیا ہوا ول انفس اور دن بدن بیماریاں جو آ رہی ہیں آپ حیران ہوں گے اس قسم کی بیماریاں اگر ایک ساتھی کسی وقت مجھے موقع ملے تو میں انہوں نے جب مجھے سنائی وہ بیماریاں اپنی پوتی کی تو مجھے ایک سٹریچ میں ساری یاد ہی نہیں رہی انہوں نے کہا کہ کسی وقت آپ مائک پہ آ کے سنائیں نیو بورن بچی تھی اور اس کو کچھ سات آٹھ قسم کی بیماریاں انہوں نے بتائیں کہ یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی اور اس کے اندر اور بالکل مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا تو اصل بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ رکھیں اپنے آپ کو کسی بڑے کام میں لگا لیں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں بیمار ہوں جو یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے نا بیماری اس کو نہیں آتی اور ڈاکٹرز کے کم سے کم اپائنمنٹ رکھیں سائیکلوجیکلی ہم بیمار ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کو محفوظ رکھے آپ جتنا بچیں گے اللہ آپ کو بچائے گا ٹھیک ہے وہ ثمرات اور پھلوں میں کمی ثمرات کا لفظ ثمرا سے ہے اس کا واحد ثمراتن ہوتا ہے ثمر عموماً پھل کے لیے بھی آتا ہے لفظ پھلوں میں کمی مدینہ کے اندر لوگوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ تھا باغبانی پہ تھا کھجوریں اگاتے تھے اس لیے یہاں کہا کہ دیکھو تمہاری پیداوار میں کمیاں ہوں گی ایک تو کمی یہ ہے کہ پھل کم آ جائے گا یہ ان کی کیش کراپ تھی کیونکہ فصلوں کے اوپر جب یعنی پھل لگتا ہے درختوں پہ جب پھل لگتا ہے تو اس کو فوراً اتارنا ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں اس طرح سمایا گیا کھڑی تھی اور انہیں کہا چلو تبوک کے لیے سارے سال کی محنت نہ اتارتے تو پورا سال اگلی غربت تھی لیکن چل پڑے کوئی نہیں رہا سوائے چند ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اللہ کے دین سے پیچھے رکھنا تھا منافق قسم کے لوگ لیکن گئے اسی طرح آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے باریاں لگا لی علم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی باری ہمسائے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی ایک وقت میں وہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے اور یہ جا کے کچھ کام کراتے پھر جب وہ آتے تو یہ چلے جاتے اور بعد میں رات کو پھر دونوں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تم نے کیا سنا اور میں نے کیا سنا والی بات یعنی انہوں نے اپنی تجارت کو اپنے مال کو اپنے ڈیوٹی آور کو اتنا کم کر لیا کہ ساتھ ساتھ دونوں کام ہوں آج ہمیں کہا ہے کوئی کہ تم اپنی جاب چھوڑ کے آؤ ذرا اپنی اصل کہانی سن لو قرآن پاک سے تو کہتے ہیں نہیں چھٹی نہیں مل سکتی آج کی تعلیم بھی تو اصل میں دیکھا جائے تو جاب ہی کا ایک ابتدائی حصہ ہے نا ہماری تعلیم کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں کل اچھی جاب مل جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام تو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تھے اچھا کچھ لوگ ہوتے بڑے شوق سے آتے ہیں قرآن کے لیے ہم کلاس چھوڑ رہے ہیں قرآن کی طرف آگے ہیں لیکن کچھ مہینے گزریں گے نا پھر ان کا دل آئے گا نہیں نہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے وہ میرے ساتھی تو آگے نکل جائیں گے اور میں نے تو بس ایک سال چھوڑا تھا اور وہ بس اس اب جون جولائی میں پورا ہو رہا ہے میں تو اگست میں واپس جا رہی ہوں شوق سے جائے اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے ولا نبلو انکم جس تعلیم کو پانے کے لیے تم نے سولہ سترہ سال لگائے اور وہ تعلیم جس نے تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد بتانا تھا کیا تم اس کے لیے ایک سے دو سال بھی نہیں کر سکتے تو ہم میں سے ہر ایک آزمائش میں کون اپنی کھڑی فصل کو چھوڑتا ہے اور کون اپنے مال کو کم کر کے اللہ کی طرف آتا ہے اس نظر سے دیکھیں تو ہر لمحے ہم کتنی آزمائشوں میں اور پتہ نہیں ہمارے کتنے نمبر وہاں آ رہے ہیں یہاں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں نمبروں کی فکر لگتی ہے لیکن اللہ کے ہاں تو ہر دن کا ایک پیپر جا رہا ہے کہ آج کی آزمائشوں میں یہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا کس کو پتہ ہے آج جب دیکھیے کتنے لوگوں نے اگر مردوں کی بات کروں تو اپنے لیے کمانے کو اتنا بڑا فریضہ بنا لیا کہ پانچ نمازیں بھی پوری وقت پہ نہیں ہو رہی علم سیکھنے کے لیے بیچ میں دو گھنٹے نکالنے پڑے تو نہیں لیتے کیا کریں جی کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں یہی ثمرات یہ کمائی تمہارے لیے ایک وقت آئے گا آزمائش بن جائے گی اسی طرح ثمرات کا دوسرا ایک مطلب ہوتا ہے اولاد اولاد جو ہوتی ہے نا یہ انسان کا سمرہ ہے خود چلے جاتے ہیں تو بعد میں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ درخت بھی جو اپنے پیچھے چیز چھوڑتا ہے نا وہ پھل چھوڑتا ہے تو اولادوں میں بھی ازمائشیں آئیں گی کیسے اولادیں انسان کے لیے خوشی کا سبب نہیں رہیں گی سچ جب ہم اللہ کے دین کے کاموں سے رکتے ہیں نا اولاد اور گھر والوں کی ذمہ داریوں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے تو یاد رکھیے کہ وہ اولاد اور وہ گھرداری بھی ہمارے لیے خوشی کا سبب نہیں بنتی مثلا ایک ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال میں اتنی مصروف ہوئی کہ اس نے نمازیں چھوڑ دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا نہیں بنے گا اس کو آزمانا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اسی میں بتا دیا کہ تم جہاں تک بھی جاؤ گے آخر تم میرے سے تنخواہ ملنی ہے تم خوش تبھی رہو گے جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گے تو وبشر صابرین صبر والوں کو خوشخبریاں دے دیجئے جو ان پانچوں پرچوں میں پاس ہو جاتے ہیں صرف ایک میں نہیں پانچوں میں پاس ہونا ہے وہ کون لوگ ہیں جو مشکلات کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسائل کا صحیح حل ڈھونڈتے ہیں یہ جذباتی نہیں ہوتے یہ ہر وقت اللہ کے دین کو ہی نشانے پہ رکھ کے اسی کو پیچھے نہیں کر دیتے بلکہ ہر وقت جمتے ہیں آپ دیکھیے کبھی صبر کرنا اور کبھی نہ کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ورکر ایک دن جاب پہ آئے اور دوسرے دن نہ آئے آپ اس کو کیا کہیں گے کوئی جرنیل ہے اور وہ کہے کہ آج تو میں جرنیل ہوں کل جرنیل نہیں رہوں گا آج میں چھٹی منا رہا ہوں پائلٹ کا جہاز چلانے کے دوران ہی موڈ بدل جائے اور وہ کہے کہ بس اب میں تھوڑی دیر پائلٹ نہیں ہوں میں سو رہا ہوں یا میں جہاز چھوڑ رہا ہوں گریں گے نا اسی طرح صبر جو ہے نا یہ جمنے کا نام ہے ایک بندہ صبر پہ آتا ہے تو استقامت پہ آتا ہے بے صبری کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے برے رویوں کے مقابلے میں برا رویہ اختیار کریں چپ رہنا ہے یہ بہترین صبر ہے آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن والی ربی کا وصبر ایک لفظ صورت مدثر میں آتا ہے غالباً کہ اللہ کے لیے صبر کرنا ہے بس رب کے نام پہ صبر کرو ایک بندہ جب اس قسم کا صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ صابر کہتے ہیں صبر کے درجے ہوتے ہیں بہت توجہ سے نوٹ کریے گا سب سے پہلا درجہ تو ہے ہی بے صبری کا ناراض رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رونا پیٹنا نوچنا چیخو پکار ہر وقت اپنے نصیب پہ ناراض نہ ماں پسند نہ باپ پسند نہ اپنی شکل پسند نہ عقل پسند نہ اپنا کوئی طور طریقہ پسند جلتے ہی رہ گئے کہ میں کیوں یہاں آ گئی میں کہیں اور دنیا میں پیدا ہوتی مجھے اللہ نے ایک پسماندہ ملک میں کیوں پیدا کر دیا مجھے تو کسی ویسٹرن کنٹری میں پیدا ہونا تھا یہ ہے تقدیر سے ناراض علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نوخہ کرے کپڑے پھاڑے چیخے زندگی میں مشکلات آئیں گی پی جائیے برداشت کیجئے نہیں ہے تو بے صبرے ہیں دوسرا کیا درجہ ہوتا ہے صبر کرتے ہیں کوئی مشکل آئی آپ جذبات پہ قابو پاتے ہیں آنکھیں روتی ہیں دل روتا ہے لیکن زبان پہ کچھ نہیں ہوتا نفصِ سلم کے پیارے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا اور آپ کی آنکھیں چھلک رہی تھیں اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے فراق پہ ہم غمزد ہیں ہماری آنکھیں رو رہی ہیں ہمارا دل دکھی ہے لیکن زبان سے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں یہ صبر کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے کہ بندہ اس غم کی حلاوت کو محسوس تو کرے یعنی غم اس کو غم لگے دکھی ہے لیکن صبر کر جائے وقت گزار لے مشکل کا اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا رضا کا درجہ راضی ہو جانا اللہ کے فیصلے پہ خوش ہو جانا دل میں بھی کوئی بے چینی نہ ہو کیا ہوا یہ میرے رب کا فیصلہ تھا اس نے مجھے قبول کیا اس نے اس امتحان میں مجھے ڈالا میں اپنے رب پہ راضی ہوں ردی تو و و محمد میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوں میں نبی کے رسول ہونے پہ راضی ہوں اور میں اسلام پہ راضی ہوں یہ ہے اگلا درجہ بندے کی رضا اللہ کی رضا بن جاتی ہے یہی بات ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا یہ تو انعام ہوگا نا آگے جا کے لیکن جب بندہ راضی ہو جاتا ہے نا اللہ کے فیصلوں پہ تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے اگلا درجہ ہے شکر کا درجہ آپ یاد رکھیے کہ صبر اور شکر یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں جو صابر ہوگا نا وہی شاکر ہوگا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے یہ کون سا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا یہ چھوٹی ہے یعنی مصیبت آئی بجائے اس کے کہ روئیں دھوئیں غم کریں یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کوئی پاس بیٹھا کہے گا ارے بھائی یہ شکر کی بات ہے کس بات کا شکر تو آپ کہیں کہ اللہ نے اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا آ سکتی تھی نا بڑی مصیبت آپ کے سر میں درد لگتا ہے پہلا درجہ کیا شور مچائیں جو بھی لوگوں کو بتائیں کہ میں بڑی دکھی میں بڑی بیمار دوسرا یہ کہ آپ دوا کھا کے بیٹھ جائیں دل میں کڑتے رہے میرے ہی کیوں ہوا تیسرا درجہ یہ کہ آپ راضی ہو جائیں ہونا تھا بھی ہو گیا اور چوتھا درجہ کیا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سر میں درد ہے دل میں درد نہیں ہے گردوں کا درد نہیں ہے میدے میں درد نہیں ہے راضی رہیں اللہ تعالیٰ سے شکر کریں شکر شکر اس کے بعد اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ بندے کو انتظار لگ جاتا ہے مصیبتوں کا اور یہ بڑا عجیب مقام ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا بندے کو اس مصیبت کے پیچھے چھپی ہوئی خیر دکھنے لگتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے پاک کر رہی ہے گناہوں سے کیا ہوا اتنے دن سے پاک ہی نہیں ہو رہی دعا نہیں کر سکتے آپ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آفیت مانگو مصیبتوں کو مانگو نہیں آ جائیں تو صبر کرو لیکن شکر گزاری کا ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ بندہ مصیبت کے آنے پہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کیوں کہ لا با رو انشاءاللہ غم نہ کرو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی جس کو پتا چل جائے نا کہ اس مصیبت کے بعد مجھے کل ملنا گیا اور سب کو پتا تو ہوتا ہے یقین آ جائے نا کہ قیامت کے دن اس مصیبت کے بدلے میں یہ نعمت مل رہی ہے تو انسان پھر خوش ہوتا ہے اسی لیے بات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب چالیس دن گزر جاتے اور ان پہ کوئی مصیبت نہ آتی تو غم زدہ ہوتے اور کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا یعنی ہمیں پاک ہی نہیں کر رہا ہم میلے ہو رہے ہیں ہم گندے ہو رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں صاف ہی نہیں کر رہا تو بات یہ ہے کہ ببشر صابرین اجر کی توقع صبر کی کڑواہٹ کو بھلا دیتی ہے کسی کا کال ہے کہتے ہیں کہ اجر کی توقع نے مجھے صبر کی کڑواہٹ بھلا دی کیونکہ اجر بہت بڑا ہے صبر کا اجر جس کو یاد ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ میرا رب ہے اس نے میرے لیے بہتر چاہا کوئی ماں اپنے بچے پہ ظلم کرتی ہے تو میرا رب کیسے مجھ پہ ظلم کرے گا جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس درجے پہ آئیں گے نا تو پھر صابرین کہلائیں گے اس رویے کا اظہار دنیا میں ہوتا ہے کیسے کہ الزین اضاسابت مصیبہ ایسے لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کالو راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں میں دنیا میں بھی اللہ ہی کی تھی اور مجھے اسی کی طرف پلٹنا ہے یعنی آخر کار تو یہاں سے جانا ہے نا تو اگر کل کی بجائے ہمیں آج ہی بلا لیا جائے تب ہی حاضر ہے یہ ہے ایمان والے کی نشانی کہ وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ مجھے غم دے جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے ایسے لوگ پھر اس وقت اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے یہ جملہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے میتوں کے موقع پہ کسی کی فوت تدکی کی خبر سنی تو بولا حالانکہ یہ بندہ مومن کی زندگی کی عملی تصویر ہے جو زندگی میں اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے نا میں اللہ کی ہوں کل سلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین صورت اللہ نام کے آخری رکوع میں آیتیں آتی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا میری نماز میری عبادت میرا جینا میرا مرنا میرے رب کے لیے پھر وہ اپنا سمجھتا ہے آپ ذرا سوچیں کیا میں اپنے آپ کو رب کی سمجھتی ہوں کیا میں اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتی ہوں کیا اپنے وقت کو اللہ کا وقت سمجھتی ہوں اپنی اولاد اپنے گھر اپنی گاڑیوں کو اللہ کی سمجھتی ہوں یہ پول کھل جائے گا کہ موتوں کے وقت پہ سچ بول رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں کہ میں تو اللہ کی نہیں ہوں لیکن اناجے اون جانا پھر ادھر یہ کیا کروں مجبوری ہے انی لا اللہ ہی لیکن جانا تو پڑے گا پلٹنا تو ہے اسی لیے موت کے وقت پہ ایمان والوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے وہ مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس لیے اس کے ماتھے پہ پسینے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا جد و جہد میں گزر گئی کبھی نفس کے ساتھ جہاد کبھی شیطان کو مارنے میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اللہ کے دین کو پھیلانے میں اتنا بے چین رہا کہ جو ہی موت آئی تو کہا کہ الحمد للہ اللہ مبر رفیع کے کہ اللہ اب تو تیرے پاس آنا ہے اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان والے کی موت سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی دنیا میں نہیں ہے ایمان والا جب مرتا ہے جو لذت اس وقت پاتا ہے وہ اس کو پہلے نہیں ملتی اور یہی لذت شہید کو بھی ملتی ہے کیونکہ ایک ایمان والا تو دنیا میں قید خانے کی طرح رہتا ہے ادنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد میں تو لہٰذا ایسے لوگ پھر اللہ کی طرف جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں کام کیا ہونا تو سامنا ہو جائے تو غم نہیں ہوتا پیشی کا ڈر نہیں ہوتا جنہوں نے اپنے پیپرز پورے نہیں کیے ہوتے نا ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے پیشیوں کا ایمان والا ساری زندگی اپنے ڈاکیومنٹس اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے پینڈنگ نہیں ہوتی کہ بڑھاپے میں کر لوں گا حج کر لوں گا آخر میں دیکھنا سارے کاغذ صاف ہو جائیں گے وہ روز کا کام روز کرتا ہے وہ وہ بھی کرتا ہے جو اس کو کہا جائے اور وہ بھی کرتا ہے جو اس کو نہ کہا جائے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے مرنے والے اس کے مرنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ان علیہ راجیون اور اس کو غیب سے جو آوازیں آتی ہیں وہ کیا ہیں یا نفس المطمئنہ ارجیلا ربی کی رادیتم تم مردیا فجر کی آخری آیتیں اے اطمینان والی رخ چل اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے چل اللہ کے بندوں میں شامل ہو چل جنت میں اور جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے اور خوشبو بوٹل سے نکل جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بوٹل خالی رہتی ہے اس طرح ایمان والے کے جسم کا بت تو لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے اور اس کی روح خوشیاں مناتی ہوئی اللہ کی طرف چل پڑتی ہے کوئی اس بات کو دنیا میں محسوس کر لے تو اس کا دنیا میں دل نہیں لگے گا حدیث میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی سکھایا گیا آپ نے فرمایا کہ جب کسی ایمان والے کو کوئی مصیبت پہنچے کوئی غم ملے تو کہے اللہ اجر نفی مصیبتی و اخلفلی خیرم منہا دو تین لفظوں کے فرق سے یہ دعا آتی ہے کہیں اللہ جرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرم منہا بھی آتا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ ہما جرنی اے اللہ مجھے اجر دے فی مصیبتی میری اس مصیبت میں وخلف لی اور میرے لیے اس کے بعد کر دے خیر و منہا اس سے بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ایمان والے کو کوئی غم پہنچے اور وہ یہ جملے بول دے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کو اس چیز کا نیم البدل دیتا ہے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوگی کی عدت میں یہ دعا پڑی تھی اپنے ہی شوہر ابو سلمہ سے سیکھی تھی اور ساتھ ہی سوچتی تھی کہ دعا تو پڑھ رہی ہوں پر ابو سلمہ سے پیارا شوہر مجھے کہاں ملے گا اول مہاجر دو جگہ ہجرت کرنے والے نیک ساتھی لیکن عدت ختم ہوئی اور دروازہ کھٹکا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام لے کر آ گئے اللہ کے نبی میں آپ کے نکاح میں میں تو بڑی عمر کی ہوں کہا میری بھی عمر کم نہیں ہے کہا میں بچوں والی ہوں کہا آپ کے بچے میرے بچے ہیں کہا میرے مزاج میں غصہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاج کی تیزی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کے نبوت کے منصب پہ زد پڑے اسے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارا غصہ کم کر دے اور اس طرح وہ ام سلمہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں آج بھی کسی دکھ اور غم کے موقع پہ یقین کے ساتھ یہ پڑھیں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے اولائک علیہم صلوات من ربہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی اب یہاں دو لفظ ہیں صلوات صلاتن کی جمع ہے دو طرح سے یہ لفظ آتا ہے ایک تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں سلاد کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں اس پہ اسی طرح سلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کرنا ہم جو نفس و سلم پہ درود و سلاد کرتے ہیں نا تو وہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ اس بندوں کی تعریفیں فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملا العلیٰ فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے اور دنیا میں لوگوں کی زبان پہ ان لوگوں کی تعریف عام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے دنیا میں انعامات دیتا ہے اسی طرح ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور وہ اس حال میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہوئے ہوتے ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں ان پہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا آسان حساب کر کے اس کے گناہوں پہ اس کو نہ پوچھے اور اس طرح وہ بندہ اللہ کی رحمتیں پاتا ہے کبھی سوچیے ایک بندہ مومن خاکی ذرا اللہ کی تعریف کرے تو یہ تو کوئی بات ہوئی اتنی پھر بھی نہ ہوئی لیکن آسمانوں والا اگر بندے کی تعریف کرنے لگے تو کون اس کو برا کہہ سکتا ہے اگر آپ اچھے ہیں تو مت غم کریں کہ لوگ آپ کو برا کہہ دیں گے اس خوف سے نکل آئیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی فکر کیجئے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے فرمایا المختدون یہ ہیں ہدایت والے یعنی اصل میں صابرین ہی محتدین ہیں کیونکہ صبر جو ہے نا یہ عبادت ہے جو بندہ صبر کرتا ہے نا یہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے فرمایا کہ صبر کرنے والے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے اصل میں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں